اور ان میں اکثر تو ناؤ چلتے مگر گمان پر بے شک گمان حق کا کچھ کام ناؤ دیتا بے شک اللہ ان کاموں کو جانتا ہے